حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کھانے کی طرف بلایا جائے اور وہ روزے دار ہو تو وہ کہہ دے میں روزے سے ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو دو